يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والکافرون الظالمون اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش اور کفر کرنے والے اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے ہیں اس آیت میں مومنوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کسی نے کہا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے کسی نے راہ جہاد میں خرچ کرنا مراد لیا ہے اور کسی نے کہا کہ یہ ہر قسم کے فرض اور نفل خرچ کو شامل ہے آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں پائے گا جس دن آدمی کو نہ مال کام آئے گا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی اور اس دن کافروں سے بڑھ کر کوئی ظالم نہ ہوگا